پیش لفظ آب حیات پیر کامل کا دوسرا حصہ ہے جسے میں نے دو ہزار چار میں پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت کے فوراً بعد لکھنے کے بجائے کچھ سال بعد اب آپ کے سامنے لانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ پیر کامل کی کامیابی کی غرض اور بازگشت میں آب حیات کا موضوع نظر انداز نہ ہو جائے آب حیات کا موضوع سود ہے وہ فتنہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حرام قرار دیتے ہوئے اس کی کنی کا حکم دیا لیکن ان واضح احکامات کے باوجود آج بھی مسلمانوں کی زندگی کا بال واسطہ اور بلا واسطہ حصہ بنا ہوا ہے بال واسطہ اور بلا واسطہ حصہ بنا ہوا ہے بہت سے قارئین کو سود سے پاک ایک طاقتور اسلامی مالیاتی نظام کا وہ خاکہ جو آب حیات پیش کر رہا ہے شاید ایک خیالی پلاؤ اور آئیڈیلزم سے کچھ زیادہ نہ لگیں اس کے باوجود میں اپنے کرداروں اور کہانی کو اسی یقین اور آئیڈیلزم کے ساتھ پیش کر رہی ہوں کہ لکھے جانے والے الفاظ دنیا کی بڑی بڑی تحریک کے آغاز کا باعث بنتے ہیں کتابوں کے صفوں پر تخلیق ہونے والے رول ماڈلز حقیقی زندگی کے بہت سارے ہیروز کو جنم دینے کا باعث بنتے ہیں اور آنے والے زمانوں میں میں ایک ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جس سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام سے دنیا بھر کے انسان اسی طرح مستفید ہوں گے جس طرح ہم آج مغرب کے دیے ہوئے سودی نظام پر انحصار کر رہے ہیں سود میں استحصال فلاح نہیں ہے اور قرآن میں اس کی ممانعت انسانوں کی اپنی بھلائی کے لیے ہے بالکل اسی طرح جیسے قرآن کے باقی تمام احکام لفظ آب حیات جن چھ حروف سے مل کر بنا ہے ان میں ہر حرف انسانی زندگی کی ایک بنیادی سٹیج کو بیان کرتا ہے آدم و ہوا بیت العنکبوت حاصل و محصول یا مجیب السائلین ابدن ابدن اور تبارک الذی یہ چھ الفاظ پوری انسانی زندگی کا خلاصہ کرتے ہیں سالار اور امامہ آپ حیات میں وہی سفر طے کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگی کا سفر ہے آدم و ہوا کا ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر زندگی بھر کا ساتھی بن جانا دنیا میں اسی جنت جیسا گھر بنانے کی خواہش اور صحیح میں جنت جانا جہاں سے وہ دونوں نکالے گئے تھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا گھر بیت العدوت یعنی مکڑی کا جالا جیسی ناپائیداری رکھتا ہے جو بننے جو بننے میں عرصہ لیتا ہے اور ٹوٹنے میں لمحہ حاصل و محصول کا چکر کیا کھویا کیا پایا کیا پانے کے لیے کیا کیا کھویا کامیابی خواب خواہشات اور تمناؤں کا ایک قرض اب جو زندگی کو گھن چکر بنا دیتا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ جہاں آزمائشیں ہوتی ہیں اتنی اور ایسی ایسی آزمائشیں کہ بس اللہ یاد آتا ہے اور وہی کام آتا ہے کیونکہ وہی مجیب السائلین ہے اور پھر وہ مرحلہ جب انسان اپنی اگلی نسل کے ذریعے اپنے عروج کا دوام چاہتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس زندگی کو زوال ہے اور پھر وہ زندگی اور پھر وہ جو زندگی کے ان سارے مرحلوں سے نکل آتے ہیں مومن بن کے انسانی پستیوں سے نکل کے ان کے لیے تبارک الزی یعنی اللہ کی ذات جو تمام خوبیوں کے مالک ہے بزرگ کو برتر ہے اور اپنے بندوں کو سب عطا کر دینے پر قادر ہے جس کی محبت آب حیات ہے جو انسان کو اپنی جنت میں لے جاتا ہے دنیا ختم ہو جاتی ہے لیکن زندگی نہیں چند الفاظ ان ساتھیوں کے لیے جن کے تعاون اور مدد کے بغیر آب حیات آپ کے سامنے نہ آتا آپ شازیہ خان میری ایڈیٹر چھپیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آب حیات تک مسعود مسعودے کی ایکٹنگ ایڈیٹنگ میں مددگار رہیں حس حسن عمر جو اس کی ڈیجیٹل پبلشنگ اور کمپوزنگ کے لیے ہمہ وقت تیار رہے اور سمین توقیر آب حیات کا سر ورک ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے آبتہ Asghar assistant editor Feroz sons جن کی انتھک محنت اور لگن ان اشاعت میں شامل ہیں مجھے ان سب ساتھیوں پر فخر ہے اور سب سے آخر میں فیروز سنس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ظہیر سلام صاحب جو میری کتابوں کی اشاعت میں ذاتی دلچسپی لیتے ہیں چند الفاظ آپ سب کے لیے آپ سب سے ملنے والی عزت اور محبت وہ بیج ہے جس سے میری ہر تحریر پھوٹتی ہے آپ سب کا بہت شکریہ میں آپ کی داد و ستائش کا بدلہ نہ پہلے کبھی دے سکی نہ اب دے سکتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں اور برکات سے نوازے اور وہی بہترین اجر دینے والا ہے والسلام عمیر احمد